حنزلہ نے کہا میں نے سالم سے سنا کہہ رہے تھے میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا وہ کہتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جب تمہاری عورتیں تم سے مساجد میں جانے کی اجازت مانگے تو انہیں اجازت دے دو صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو اکانوے